اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سیقول الصفحاء من الناس لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ان قریب کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانو علیہا انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے قل للہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے یہدی من یشاء شاہ صراط مستقیم وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ کدال کا جالنا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا لتکون شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو جعلنا القبلة التي کنتا علیہ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا اللہ لنعلم علامہ يتبع الرسول مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممین قلب على ہی ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڈیوں پر پھر جاتا ہے وہ انکان اللہ عََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ حض اللہ اور یقیناً یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ ماں كان اللّہ على کم اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ان اللہ بن ناصل رعف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بعد میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا یہ کہ ان کا قبلہ ہی بدل گیا ہے تو اس پر اللہ نے تبصرہ کیا یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے اور پہلا قبلہ ختم کر کے دوسرے قبلے کو ہم نے مقرر کیا ہے تو یہ اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ اس پر قائم کون رہتا ہے اور پھر کون جاتا ہے رسول کی اتباع پیروی میں نئے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے لوگ کتنے کے ہیں اور قبلے کے بدلنے کی وجہ سے پھرنے والے دین کو چھوڑنے والے کتنے ہیں اور پھر یہ سوال تھا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا تو اللہ نے کہہ دیا وما کان اللہ ایمان کم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیا ہے قد نرا تقلب وجہ کا فسما یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں فلاں کا قبلہ تن تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے وحیث وحیثما کنتم فولو وجوہکم شطرہ ہو سو جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وم اللہ بغافل عما یعملون اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے ولا ان اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیت ما تبعوا قبلتك اور اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر آیت تمام تر نشانیاں پھر بھی وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وما انتا بتاب ان قبلتا ہوں اور نہ ہی تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے وما بعد ہوں بتاب ان قبلتا اور نہ ہی ان کا بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ان نہ کا عید المن الظالمین تو تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوگا نبی علیہ السلام اللہ دین آتین احم الکتاب یارفون کما یارفون ابنا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ ان فریق من ہم تمون الحق وهم يعلمون اور ان میں سے ایک فریق حق کو جاننے کے باوجود اسے چھپاتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا ولی کلم وجہتن ہوا مولیحا اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے پس الخیرات پس نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو سبقت لے جاؤ تکونو یأتی بکم جمی جمیعا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا ان اللہ کل شعین قدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریں وانه للحق من ربك اور یقینا وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام اور تو جہاں سے بھی نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر وہی تما کم تم فولو وہ جوہا کم ہو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو علیکم تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت دلیل نہ رہے ادین منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے فلا تقشوہم ہوں بخشونی ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسے ہم نے تم میں تمہارے اندر سے ہی رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر پڑھتا تھا تلاوت کرتا ہے ہماری آیات وہ یزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ سو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو یا ایوہ اللہ دینا آمن استعینو بسقبری بسالہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا سبيل الله اموات اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولا لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے تم سمجھتے نہیں یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں اخروی اور بردقی زندگی ہے تو یہ شہداء کی کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ویسے کی زندگی تو ہر نیک و بد کو ملتی ہے مرنے کے بعد اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر و بردخ والی زندگی یہ شروع ہو جاتا ہے لیکن شہداء کی جو بردخی زندگی ہے اخروی زندگی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں یعنی ان کی اخروی زندگی دنیاوی زندگی سے بھی کہیں اعلیٰ ہے ہاں، ایک ہی شے کے دو نام ہیں قبر و بردخ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں مرنے کے بعد بندے کا جسم و روح جہاں پر ہوتے ہیں اس کا نام قبر بھی ہے برزخ بھی ہے چاہے کسی کو دفنایا جائے نہ جائے پانی میں ڈوب جائے یا اس کا ویسے ہی چیتھڑے بکھر جائیں بہت سارا قیمہ بن جائے جس طرح بم بلاسٹنگ آج کل ہوتی ہے جہاں پر بھی اس کا جسم ہے وہی اس کے لیے قبر ہے وہی اس کے لیے بردا ہے بکھر جائے بکھر جائے تو وہ جہاں پر بھی جائے گا جانور کھا جائیں وہی اس کے لیے قبر ہے اللہ نے کہا سما اماتا ہوں فا اللہ نے موت دی اور موت دینے کے فوراً بعد قبر دی اللہ کے کاغذوں میں مرنے کے فوراً بعد بندہ قبر میں ہی ہے چاہے وہ چار پہ پہ پڑا ہوا ہے مرنے کے بعد روح و جسد کا مجموعہ جہاں پر بھی ہے وہی اس کے لیے قبر ہے وہی مرد ہے اس کی حیات اخروی کا دور شروع ہو جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف بھوک مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے پبشیر صابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو اللہ راجعون وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہم اس ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اولا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے و اولائکہم المحتدون اور یہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یقینا صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کر لے فمن تطوع خیرن فعن اللہ شاکر علیم اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے ہدایت اور وعد نشانیوں میں سے نازل کی ہے من بعد ما بیناه للناس اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے فی کتابی کتاب میں اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں یعنی اللہ نے کتاب کے اندر ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے پھر بھی وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں اللہ دین اطاب و اسلح البین مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ اسلح اور اصلاح کر لی و نو اور کھول کر بیان کر دیا فلا کا اطوب علیہم سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وہ انتواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں ان اللہ دینا کافارو ماتو ہم فارون یقیناً وہ لوگ جو مر گئے جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اولائک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ولا ہم ينظرون اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے مہلت دیے جائیں گے وا الہکم الہ واحد اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے ان فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں بما ينفع الناس ایسی چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں فما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو بنجر ہونے کے بعد سرسبز کر دیا فبث فيها من كل دابه اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے وہ تصریف الرياح اور ہواؤں کے پھیرنے میں وصحاب ہواؤں کے چلانے میں وصحاب المسخر بین السماء والارض اور آسمان و زمین میں مسخر بادلوں میں لآیات نشانیاں ہیں قومی یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں یحبونہم کا حب اللہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت کرنے میں زیادہ سخت ہیں زیادہ کامل ہیں ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وہ ان اللہ شدید ہاں وہ اند اللہ شدید العذاب اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں اگر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ بے شک اللہ تعالی کی قوت سب اسی کے لیے ہے ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یقیناً اللہ تعالی عذاب کی سختی والا ہے کا سخت عذاب دینے والا ہے استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب جب براءت بیزاری کا اعلان کریں گے اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور وہ دیکھیں گے عذاب کو اور ان کے درمیان آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے کٹ جائیں گے وقال اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی لو کرتن کاش ہمارے لیے ہوتا ایک بار دوبارہ جانا خانہ تبرا من تو ہم بھی ان سے بے تعلق ہو جائیں گے کما تبرا جس طرح کے وہ ہم سے بے تعلق ہو گئے ہیں بری ہو گئے ہیں کدالک یریہم اللہ اعمالہم اسی طرح اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال دکھائے گا حسرات علیہم ان پر حسرتیں ہوں گی وما هم بخارجین من النار اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے رہے اللہ کے دین کے احکامات کچھ اور ہیں اور اپنے بس بڑوں کی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیداری کا اعلان کریں گے اب تو بڑے ان کو اہمیت دیتے ہیں نا کہ جی یہ بڑے ہیں اور یہ علامہ صاحب ہیں اور یہ فلانے صاحب ہیں یہ پیر و مرشد ہیں ان کی بات نہیں موڑی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کی پیروی کی گئی ہے وہ پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کر دیں گے بیداری کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں یا یوحناس کلو بما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انه لکم عدو مبین یقینا وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون یقینا وہ تمہیں صرف اس بات کا حکم دیتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا اور یہ کہ تم اللہ پر ایسا کچھ کہو جو تم نہیں جانتے وا اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے اولوکانہ آبا اہم لا عقلون شیئم ولا احتدون کیا اور اگر ان کے آبا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً <coughs> دُعَاءً وَنِدَاءً اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس اس شخص شخص کی کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے سمن بکمن فہم لا قلوم وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے یا اللہ دین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کلو بن طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ وشکرو للہ ان کنتم تم تعبدون اور اللہ کے لیے شکر کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرنے والے ہو انما حرم علیکم الخنزیر اہل بہی لغیر اللہ یقیناً تم پر صرف اور صرف حرام ہے بردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے فمن غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ تو پس پھر جو شخص مجبور کر دیا گیا نہ ہو وہ حد سے تجاوز کرنے والا اور نہ بغاوت کرنے والا غیر باغن بغاوت کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فلا اتما علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ان اللہ یکتمون ما انزل اللہ من الكتابی ویشترون بھی ثمنا قلیلا یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں اولائک ما یاکلون فی بطونہم الا النار یہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بھرتے ہیں الله يوم اللہ اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا ولا يزكيهم اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا ایک معنی اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے چھپاتے ہیں بتاتے نہیں کہ اللہ نے یہ حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے کیوں بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں حرام ہیں تو آج کل اکثر لوگ ہی حرام کے اندر ملوث ہیں تو مولوی صاحب کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے جمعے کے خطبے میں حلال حرام پر درس دینا شروع کر دیا نا سود کو تو سارے کہتے ہیں مانتے حرام ہے لیکن یہ بتا دیا کہ آج کل فلاں فلاں فلاں فلاں طریقے ہیں سود کے مولوی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی تو وہ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے احکامات کو چھپا لیتا ہے تو یہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنا ہے اللہ کی آیات کو بیچنا ہے اسی لیے آج کل بس وہ فضائل ہی لوگ سناتے ہیں فضائل سناتے جاؤ یا وہ موسمی مضمون اب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو اب کیا ہوگا جی سیرت صحابہ چلتی رہے گی ٹھیک ہے اور واقعہ کربلا چلے گا اتنی دیر میں ربیع الاول شروع ہو جائے گا پھر وہ سیرت النبی وہ دو تین مہینے وہ نکال جائے گی تفصیل کے ساتھ حج کا مہینہ آتا ہے تو جناب ابراہیم کی سیرت شروع ہو جاتی ہے اور قربانی کے کچھ تھوڑے بہت مسائل آ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں رمضان کے بارے میں وہ شبان کے مہینے میں وہ شبان کی بدتوں پر باقی جو دن بچتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وہ استقامت حقوق والدین جنت جہنم جی بس اس طرح کے موضوعات چلتے ہیں ہاں یہ حلال اور حرام والا جو مسئلہ ہے جو اصل کرنٹ ایشوز ہے کرنٹ افیئر ان پر بات کرنا وہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ایک اہم کام ہے اصل میں خطبہ جمعہ جو ہے نا اس کا مقصد ہے لوگوں کو عقیدہ اور عمل سکھانا بس خطبہ جمعہ میں یہ جو اس طرح کی چیزیں نا یہ خطبہ جمعہ میں بیان نہیں ہوتی یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں جلسے درس ان میں یہ چیزیں بیان ہو کیونکہ خطبہ جمعہ فرد ہے خطبہ جمعہ کے علاوہ باقی جتنے بھی دروس ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں کسی میں جانا فرد نہیں ہے کسی کا دل کرتا ہے جائے دل کرتا ہے نہ جائے کوئی چلا جائے گا اس کو سواب ملے گا نہ جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن خطبہ جمعہ سے اگر کوئی پیچھے رہے گا تو گناہ گار ہوگا یہ فرض ہے تو اس میں وہ چیزیں بتائی جائیں جن کا سیکھنا بندے کے لیے نہایت ضروری ہے فرض اور لادے میں وہ وضو غسل کا طریقہ نہیں آتا اور جناب چھ چھ سال ہو جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے

برآل وہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا اس کو ناجائز کہتے ہیں دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو تو اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن کی تعلیم دے کے نماز پڑھا کے جمعہ پڑھا کے تنخواہ لے اجرت لے یہ معنی نہیں ہے بلکہ معنی اللہ نے خود بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں دنیا بھی مفاد کی خاطر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 اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے وہ ان اللہ دین پھر کتاب لفی شقاق بحیر اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ دور کی مخالفت میں ہیں